ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا دکان چل رہا ہے پیسہ آ رہا ہے قرض کی نوبت نہیں ہے بجلی کا کلیکشن پانی کا کلیکشن بون کا کلیکشن کٹا نہیں ہے بچوں کی اسکول کی فیس باقی نہیں ہے اور صبح شام ایک تانتا لگا ہوا نہیں ہے اس نے دل مارا پوچھا سیٹ صاحب ہیں حاجی صاحب ہیں بھائی کیوں آج کی تاریخ میں دینے کا وعدہ تھا آج ہماری تاریخ کسی میں سمٹی ہوئی ہے پیسوں کی ریئل سیل ہے آنا ہے جانا ہے ان ہے آؤٹ ہے کیش بھرا ہوا ہے باورچی خانے میں سودا بھرا ہوا ہے بزنس چل رہا ہے ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے اور ذرا کی پریشانی آئی بزنس میں اونچ نیچ ہوا کبھی جو ہے بل کی ادائیگی کی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا چراغ خل ہو گیا بچے کو ماسٹر جی نے واپس بھیج دیا فون میں اور کوئی ختم ہو گئی مسکال دینے کے لیے بھی کرنسی باقی نہیں آنے والی عید میں پچھلی عید ہی کے کپڑے کو دھل کر آئرن کر کر پہننے کی نوبت آئی پھر قیامت بپا ہو جاتی ہے کیا بیوی پر چڑچڑاہٹ کیا اولاد پر غصہ کیا دوستوں کے ساتھ دامے باہر ملنا جلنا کم اللہ نے کلام پاک میں جہنمیوں کی ایک نشانی اور جنتیوں کی ایک نشانی بتائی سورہ فتاب میں چھبیس میں میں آخری آیت میں اللہ نے جنتیوں کی نشانی بتائی سیما ہوں پی السجود ان کے چہروں کو دیکھو سجدوں کے نشانیوں سے پتا لگے گا یہ مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں نبی کو ماننے والے ہیں یہ مسلمانوں کی اور اہل ایمان کی نشانی ہے اور کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سورہ دہر میں پہلے رکو میں اللہ نے جہنتوں کا چہرہ بتایا ابو سن خم تریرا کپڑے کو کاٹن کے دھلنے کے بعد سکنے جب ڈالتے ہیں نچوڑ کر جیسے چلیاں پڑی ہوتی رہتی ہیں چلیاں ایسے جہنمی کے منہ پر جھلیاں اور کھلیاں پڑی ہوئی رہتی ہیں یہ جو نشانی جہنمی چہرے کی بتائی گئی ابو سب تریلا سارے لوگوں کا یہی گانا ہے یہی شکوا ہے میں کیا آپ کیا میرے گھر والے کیا آپ کے کوئی اس سے الگ نہیں ہے جہنمیوں کا منہ یہی بن گیا ہے ہمارا خبر میں جانے کے بعد کیا پٹائی ہوگی میشر میں جانے کے بعد کیا ڈنڈے پڑیں گے پل سیراس پر کیا کٹ کر جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے اندر فرشتے کیا عذاب دیں گے کوڑے برسائیں گے وہ تو نہ تو میری خبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں آپ کی خبر کو دیکھ سکتا ہوں لیکن مسافر جب سفر کرتا ہے تو منزل سے پہلے چہرے سے پتا چل جاتا ہے یہ کسی موتا کی مجلس میں جا رہا ہے یا یہ کہ اپنی محبوبہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ لیٹری اٹھانے کے لیے جا رہا ہے یا بیان کو اپنے گھر کے کاغذات اپنی بیوی کا زیور گروی رکھنے جا رہا ہے دونوں کے چہروں میں زمین آسمان کا فرق ہے منزل کو کسی نے نہیں دیکھا نہ شادی کی محفل میں شریک ہو کر دیوانے والے نے دیکھا نہ بینک کے اندر کاغذات جمع کرنے والے نے دیکھا منزل سے پہلے سواری اور سوار حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے لیکن یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کی منزلیں کیا ہیں جس آدمی کو ولیمے کا کھانا جانے دعوت ملی ہوئی ہے اس کے چہرے میں بشاشت ہے جس آدمی کی لاٹری اٹھنا ہے جو آدمی اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے ملاقات ہوتے نہیں بنتی اس سے اچھلتا ہے کودتا ہے ٹرین میں ہر اسٹیشن میں جھانک جھانک کر دیکھتا ہے میری منزل تو نہیں آ گئی میرے محبوب سے ملاقات کب ہوگی بھائی صاحب میری گھڑی کہیں پیچھے تو نہیں آپ کی گھڑی کے اندر کیا وقت ہوا ہے کھانا بیچنے والے نے اترا ہوا کڑا ہوا کھانا بیچا محبوب کی یاد میں پتا ہی نہیں لگا کہ اچھا کھانا کھایا برا کھانا کھایا گرم پانی پیا ٹھنڈا پانی پیا کھارا پانی پیا میٹھا پانی پیا یہ اچھل یہ کود اس سے چھیڑ چھاڑ اس سے بدا اس سے دل لگی انتظار ہے اس کو اپنی منزل کا اپنی محبوبہ سے ملاقات کا اور یہ صاحب ڈر رہے ہیں اتنا جلدی گیارہ ہو گئے سوا گیارہ ہو گئے ابھی تو جج کے پاس جانا ہے عدالت کی نوٹس آئی ہے اس کا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا وقت گزر نہیں رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے مردہ مرنے کے بعد انسان کے مرنے کے بعد تدوین کے اندر تجویز کے اندر غسل دینے میں اور اس کو ٹھکانے لگانے میں دیر نہ کرو بیٹی دیکھنے آ رہی ہے بہن دیکھنے آ رہی ہے پن دیکھنے آ رہے ہیں جلدی نہ تاخیر نہ کرو اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو اپنی منزل میں جلد پہنچ جائے گا اور اگر وہ برا ہے تو برے کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر کیوں سنبھالتے ہو اس بوجھ کو ہلکا کرو تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے قدیمونی قدیمونی ارے جلدی لے جاؤ نا بھائی ساٹھ سال تو اس دنیا کے جہنم کے جھمیلے برداشت کرتا رہا مصیبتوں برداشت کرتا رہا ابھی بھی رکھو گے اس دنیا میں نہیں چاہیے یہ کوٹی نہیں چاہیے یہ بنگلہ لون میں بنایا ہوا سود میں بنایا ہوا یتیموں کا غریبوں کا بیواؤں کا مسکینوں کا حق دبا کر بنایا جاؤ مجھے میرے محبوب سے ملاؤ میرے آقا کا دیدار میں قبر میں کرنا چاہتا ہوں میرے اللہ کا دیدار میں جنت میں کرنا چاہتا ہوں قدیمونی قدیمونی جلدی لے چلو اور اگر وہ برا ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے کی تاخیر کے بعد بھی سرد خانے میں آئس باکس میں مردے کو ہفتوں رکھنے کے بعد بھی جب اس کو گھر لایا جاتا ہے رشتے دار جمع جاتے ہیں اور گرم پانی کیا جاتا ہے مردے کو نہلانے کے لیے کہتا ہے ارے بھائی کس کے لیے کر رہے ہو پانی گرم ابھی تو کچھ لمحے مجھے یہاں رہنے دو میں تمہارے لیے پٹا تھا مرا تھا زلیل ہوا تھا رسوا ہوا تھا میں تمہارے لیے سرے بازار بار کھایا تھا قرضوں کا بوجھ میرے سر پر لدا ہوا تھا ارے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو کس کے لیے پانی گرم کر رہے ہو یہ بیری کے پتے کیوں ہیں یہ ریٹے کیوں ہیں یہ تختہ کیوں آیا ہے یہ پلنگ کیوں آیا ہے ارے بھائی تم کہاں سفید کپڑا لینے جا رہے ہو مجھے رہنے دو نا یہاں کی اینٹ اینٹ میں یہاں کے گارے کے ذرے ذرے میں میری جان اٹکی ہوئی ہے اور تمہیں کیا جلدی پڑی ہے نکال پھینکنے کی ابھی رات ہے قبرستان میں سناٹا ہوگا تاریخی ہوگی اندھیرا ہوگا قبر کھودنے والا نہیں ملے گا وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہے گا کیوں مجھے جلدی لے جا رہے ہیں وہ کہے گا سبزی نہیں تو مسافر کے چہرے کو دیکھ کر پتا لگ جاتا ہے مسافر کی منزل کیا ہے میرے مرنے کے بعد میری خبر کا پتا نہ مجھے معلوم نہ میرے پرندوں کو معلوم نہ آپ کو معلوم نہ آپ کی خبر کا پتا مجھے معلوم لیکن ہم سب خبر کی طرف چلنے والے مسافر ہیں ہمارے چہروں سے پتا چلتا ہے ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں اگر ہم جنتی ہیں تو کلام پاک کہتا ہے سیما ہوں پی وجوہ من اثر سجود ان کے چہروں کو دیکھ کر نماز کی نشانی داڑھی کی نشانی ان کے چہروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد ان کے چہروں کو دیکھ کر موت کی یاد ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ والوں کی یاد ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی تحجد کی یاد ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنی فوج شدہ نماز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ارے بھائی یہ تو نمازی ہے اور میری فجر کی نماز چھوٹ گئی یہ نیک بندوں کی علامت ہے اور انتیسویں بارے میں سورہ میں اللہ نے کہا ابو سن تریرا یہ بل پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ سوتی کپڑے کو کاٹن کے کپڑے کو سکھانے سے پہلے جب نچوڑا جاتا ہے تو آپ چھٹک کر ڈالنے سے پہلے جو جھریاں ہوتی ہیں وہ جھریاں کم ہوتی ہیں اور جہنمی مسافر کے چہرے میں اس سے زیادہ جھریاں کیا جھریوں کی پریشانی اولاد کی پریشانی مالی کے مکان کی پریشانی کاروبار کی پریشانی زمین کی پریشانی عدالت کی پریشانی پولیس کی پریشانی لائروں کی پریشانی نرسنگ ہوم کے چکر کٹتے نہیں یہ جو عنوانات چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے میں نے کہا کہ اس بیان کا فائدہ آپ کو بعد میں ہوتا ہوگا سب سے پہلا فائدہ سب سے پہلی مار اور سب سے پہلی ضرب اور سب سے پہلی تنوی تو کہنے والے کو ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول میں نقل کر چکا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اگر دین کی بات کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے سے الگ ہوں اور میں محتاج نہیں ہوں اگر وہ نماز کی بات کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں داڑھی کی بات دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں امانت کی بات دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں پردے کی بات دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں کتا فضیر اور جو ہے خور یا کرنے والا شرابی اور داڑھی مڈا دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے غضب کا وہ شکار ہو جاتا ہے سب سے پہلے دین کا داڑھی خود مخاطب پر ہی ہوتا ہے اسی لیے حضرات ابھی علیہ السلام کے لیے نبوت اور رسالت کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنی نبوت پر خود پہلے ایمان لے کر آئے حضرت پوسا توریز پر پہلے ایمان لے آئے اپنے اوپر جو رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا گیا اس پر وہ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ ایمان لے آئے تمام پیغمبر اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار پہلے کرے اور قوم کو دعوت بعد میں دے ہر دائی اور ہر مقرر ہر خطیب وہ سب سے پہلا مواقع ہوتا ہے رشتے داری کی بات آئی تو میں نے کہا کہ کوتاہیاں ہمارے بھی ہیں تو ہم ملاقات کے لیے نکلیں حیرت ہوتی ہے ایک آدمی کی صبح ایک آدمی کی دوپہر ایک آدمی کی شام گیا ہوا ہے صبح میں پٹافٹ پٹافٹ روٹی کو رات کا جو ہے باقی سالن نصیب ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا گھر میں مکھن ہے گھر میں شہد ہے یا ایک فریج کے اندر کوئی جو ہے اتنا سالن رکھا ہے یہ کھا لیا اور کھا لینے کے بعد چلا گیا بازار کو اپنی دکان میں چلا گیا لینڈ لائن جو ہے زمین کا کاروبار کرنے والا وہ جو ہے چلا گیا زمین کے کاروبار کے لیے دوپہر کا کھانا کبھی ہوٹل میں کھا لیتا ہوں کبھی گرم دوشا نصیب ہو جاتا ہے کبھی گھر کو جانا نصیب ہو جاتا ہے رات کا بچے سو جاتے ہیں بیگم انتظار کرتی رہتی ہے ہر دن جو ہے پٹ ہوتی رہتی ہے کیا کروں صاحب اگر نہ کماؤں تو بیوی کو کون پالے گا اولاد کو کون پالے گا بات چھوڑ کر آپ کو جو بات کر دے گا ہر چیز نہیں اس وقت جب رہیل بھی آئے گا وہی لے کر ملک الموت بھی آئے گا سرا رکنا بیمار ہو رہا ہے یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے پیدا ہوئے ہیں کاروبار کے لیے پیدا ہوئے ہیں روپیہ کمان یہ کون سا آزاد ہے بھائی کون سی مصیبت ہے یہ اللہ نے ہمیں کاروبار کے لیے بنایا صبح گئے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا آنے تک بچے سو رہے تھے ماں نے تیار کر کر اسکول کو بچوں کو بھیج دیا رات گئے تقوا اللہ کہتے ہیں تمہارا کام نماز پڑھنا اور صبر کی زندگی گزارنا ہے روزی ہم دیں گے روزی ہم نہیں مانتے ہم نہیں کہتے کہ تم اپنی جوروں کو پالو ہم نہیں کہتے تم اپنے بچوں کو پالو ہم نہیں کہتے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جورو کا کیا ہوگا تمہاری اولاد کا کیا ہوگا نہ تمہیں دیں گے ان کو دیں گے فلاح عبد الخوا متقیوں کے لیے جو ہے اور پرہزگاروں کے لیے آخرت ہے ہر انسان اس عذاب کے اندر اس مصیبت کے اندر اور اس جھمیلے کے اندر گرفتار ہے کیا نمازی کیا بے نمازی کیا جو ہے عالم کیا چاہیے کیا امام کیا مقتدی کیا بڑا کیا چھوٹا کیا روپیہ ہر انسان کو اس کے لائق پریشانی اللہ نے جو لوگ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کام کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو آدمی تین ہزار چار ہزار روپے کماتا ہے تو ان کی طرف دیکھ کر الچا بھی نکال کر دیکھتا ہے جڑ چھوڑتا ہے پتائی کے دکان کے سامنے جیسے کتا رال ٹپکاتا ہے چالیس ہزار روپے تنخواہ پچاس ہزار روپے تنخواہ ایسے انگریزوں نے یہودیوں نے ان کو باندھ رکھا ہے وہ چالیس ہزار روپے فٹ پاتھ کے اندر چٹنی بنیاد بیچنے والا جو تین ہزار روپے کما کر اپنی بیوی بچوں کو پالتا ہے وہ چالیس ہزار روپے پال نہیں پاتا کو انہوں نے باندھ رکھا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جائیں گے جو چیز بازار میں دو روپے میں ملے گی وہ بیس روپے کے اندر خریدیں گے وہ شیواجی نگر کے اندر جو بچے کا جوڑا اس کو جو ہے نبے روپے میں ملے گا وہ کٹ کیمپ کے اندر جو ہے نو سو روپئے کے اندر اس کا ذہن ایسے بناتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں پر لا کر رکھ دیتے ہیں اب اس کو ٹائم اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ شام کو جاتے ہوئے ان کی جو لیلا ہے یا ان کی جو بیوی ہے کال سینٹر میں آئی ہوئی اب کیا کر وہاں دکان میں خریداری نہیں کر سکتی چھک مار کر اسی کمپلیکس کے دکان میں جو ملٹی نیشنل کی دکان ہے وہ جب ایک مرتبہ دو مرتبہ خریداری کی عادت ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے قریب جو کاکا کا دکان ہے کتنے کم کر آتے ہیں یہ کتنا کام ہے چار روپے زیادہ ہوئے تو کیا ہوا چالیس پچاس ہزار روپے جو ہیں تو دس بیس روپے زیادہ ہوئے تو کیا ہوا تبارک تعالیٰ ہماری بزرگوں نہیں آتا دل پتھر ہو گئے ہیں پتھر پگل سکتا ہے پانی کے پڑھنے سے قرآن پڑھ کر ہمارا دل پگھلتا نہیں حدیث پڑھ کر ہمارا دل جو ہے پگھلتا نہیں بزرگوں کے واقعات موت کو دیکھ کر جنازے کو دیکھ کر کبھی میں کہتا ہوں میرے بیانات کیاسٹوں کے علماء کے اور مکی صاحب کے حرم کے اور مدین منورہ سب بیانات کلام پاک کا ترجمہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دو میں کہتا ہوں ایک چھوٹا سا بکسا بناؤ لکڑی کا چھوٹا سا تختہ لکڑی کا بناؤ قید کی مصیبت اور اس کے ساتھ جو ڈال دیا گیا تو یہ کیا ہے جہنم بھی بعض سب سے بعض سبوں سے بنا مانگیں گے سب جو ہے برابر کے جیسے قید خانے کے جو سیل ہوتے ہیں سب برابر نہیں ہوتے الگ الگ ہوتے ہیں دہشت گردوں کو الگ رکھا جاتا ہے چوروں کو اچکوں کو اور عام قیدیوں کو سیاست دانوں کو ایسے ہی جہنم کے طبقات ہوں گے لیکن بعض سب بعض سبوں سے بنا مانگیں گے خطرناک ہوں گے سب سے تو بیل پورا حج قبول خالی اللہ تبارک تعالیٰ کو کالے گڑے میں رکھا اللہ تبارک تعالیٰ جہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے ہم اپنے کمرے میں کتنی دیر بغیر دوستوں سے بات کیے ایک ہی حالت میں ہم بیٹھ سکتے ہیں بتائیے معمولی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ یہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ پر حمد پر باتیں ہیں یہ معمولی بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی بیوقوف قسم کے آدمی تھے قبر کو دیکھ کر اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی طرف معلوم تھا ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے ہم پرکھتے ہیں ہم قبر کو دیکھتے ہیں قبر دیکھنے والے کو قبر خریدنے والے کو جنازہ اٹھانے والے کو جنازے سے موتا نہ ہاتھ مارے نہ پیر مارے کیا کیا ہے ہم نے سب پریشان کون جو ہے خبر کی یاد کو تازہ رکھتا ہے کون خبر کو یاد کر کر روتا ہے رو اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر چہرے کو جھریاں ڈال کر آنکھوں کے آنسو قطرے نکال کر ہم بدگمانی نہیں کرتے اللہ سے امید ہے کہ وہ بندہ جنت ہی مانگتا ہوگا خدا کرے وہ جنت ہی شیطان کو اتار سکتا ہے نہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کو اتار سکتی ہے ہر انسان ہر نفس آج نمازی بے نمازی حاجی عمرہ کرنے والا کروڑ پتی لکھ پتی حاکم محبوب کو دیکھو ابو سن کم تریلا ابو سن کم تریلا یعنی ہر کسی کے چہرے پر چھپیاں ہر کسی کے پاس پریشانیاں میں نے کہا کہ ہمارے وہ رشتے دار تھے پر ترقی ہو کر گھر کے اندر خیر برکتیں کوئی قرض پوچھنے والا نہیں کوئی انکم ٹیکس کے چھاپے نہیں کوئی انشورنس نہیں کوئی بیمہ نہیں ٹھنڈی سوتے مٹھا کھانا کھاتے کھلاتے اور جو ہے کھانا بچ جاتا بیچاروں کے اس زمانے میں اندر تخوا نہیں تھا تو کہتے کہ جاؤ مسجد کے پاس کوئی مسافر آیا کوئی جو ہے فلاں چیز تھی بس ایک سادی زندگی تھی کوئلے سے کام نکل رہا تھا نہ جو ہے وہ ٹیبلٹ کھاتے نہ انجیکشن لیتے نہ سرجری ہوتی کوئی ہاسپٹل خالی ہے ہے کوئی خالی دل کی ہاسپٹل کینسر کی ہاسپٹل یہ جو وال بلاک ہونے کی ہاسپٹل شوگر کی ہاسپٹل ڈائبٹیز کی ہاسپٹل کوئی بریڈ ٹیومر کی ہاسپٹل ہے کوئی خالی دکان خالی ہو تو ہو مکان خالی ہو تو ہو کوئی ہاسپٹل کوئی نرسنگ ہوم خالی ہے لائن لگی ہوئی ہے فساد لگی ہوئی ہے آپ چاہیے تو وہ کہے گا کہ آپ کا نمبر محترم جو ہے ایک سال بعد آئے گا وہ کہے گا یار ایک سال تک میرا بال بلاک ہو جائے گا مر جاؤں گا ہم دس ہزار روپیہ ہو قسم ہے اس کے پیدا کرنے والے کی اس کے پیسوں کے ساتھ آ جائے اس کی گھڑی کے ساتھ آ جائے گا انگوٹھی کے ساتھ آ جائے گا موبائل کے ساتھ لنگا کر کر بھیجتے ہیں اگر انڈر ویئر بی اپ کمپنی کے ہو آپ اس کو بھی نکال لیں گے یہ جو ہے ظلم کا دور دورہ یہ تشدد آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں جب پہلی مرتبہ انوالو ہوتے ہیں تھانوں کے کیس میں ہم سمجھتے ہیں دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہم تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں آپ کے ڈھائی بجے تین بجے ہم پروگرام کر کر جب آتے ہیں تو تھانے کے بعد برقع خوش خواتین داڑھی والے کوئی روتا ہوا کوئی بلکتا ہوا کوئی سڑکتا ہوا کوئی سید چھوتا ہوا وقتوں کو کہا جاتا ہے السلام و خیر من النوم آؤ اللہ کے بندو فجر کی نماز پڑھ لو اللہ تمہارا وکیل ہو جائے گا اللہ تمہارا کبیل ہو جائے گا اللہ تمہارا سازگار ہو جائے گا اللہ تمہاری روزی کا مالک ہو جائے گا اللہ تمہاری عزت اور ذلت کا مالک ہو جائے گا نہیں آتے کتوں اور جانوروں کی طرح پڑے رہتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں تو وہ منظر یاد جو ہے تازہ ہو جاتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ وسلم چودہ سو سال سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے نگاہ لگا رہا ہے حیال الطلاح حیال الملا آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ اللہ تو کئی لوگ بنند یہ جانوروں اور کتوں کی طرح جو تم پڑے ہوئے ہو یہ اچھا نہیں آ جاؤ کتنے لوگ پجر پاتے ہیں کتنے لوگ اشراف پڑتے ہیں ہیں پتھر پھیرنے کے کیس میں گیا رات کے ڈھائی بجے ایک شرابی پیوٹ بڑے بڑے گچھا والا مادل سات ننگا کر کر کر الٹا لٹکا وہ پاخانی کی جگہ مرچ ٹھوس کر گھنٹے مارتا ہے تو شاید اس وقت یاد کرے گا میرا اللہ مجھے فجر میں بلاتا تھا سردی کے زمانے میں گرم پانی ملتا تھا گرمی کے زمانے میں پنکھا چلتا تھا اور جب میں جاتا سید کے اٹھارہ سید کے رکھ کر دیکھ لیا اللہ کے نام کا کھانا کھلانا صدقہ ہر اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن اللہ نام کا باسٹھ بھی کھلا کر دیکھ لیا پھول کی فاتحہ یہ بھی کر کر دیکھ لیا اور رجب کے کٹے یہ بھی کر کر دیکھ لیا گیارہویں بارہویں تیرہویں چودہویں شریف سب کو کر کر دیکھ لیا یہ ابو سب کم تریرا کی زندگی سے نجات کب ملے گی ہم دنیا یہی مصیبت لے آئے تھے غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے پوری دنیا میں اس وقت کسی رسوائی ہے ہماری اس وقت سر اللہ کی قسم سر اٹھا کر میں تو نہیں جی سکتا آپ جی سکتے ہیں آپ کے پاس مال ہے دولت ہے تخوا ہے اللہ کی قسم اگر اس وقت موت آئے برقل الموت میں کہوں گا پشاف ہے برقرار تنگ آ چکی ہے زندگی سچ بول بول نہیں سکتے حق بات کہہ نہیں سکتے ایمان صحابہ تقوا کہاں چلتی ہے زبان تخبے کے نام پر لوٹ ہے دینداری کے نام پر لوٹ ہے مسجد کے نام پر لوٹ ہے یتیم خانے کے نام پر لوٹ ہے بیواؤں کی ساڑیوں اور ان کی چندیوں کے نام پر لوٹ ہے لوٹ ہے لوٹ ہے گزشتہ اتوار کی پہلے اتوار کو میں نے اخبار کے اندر ایک اشتہار دیا تھا اگر آپ نے نہیں خریدا تو اس کو خریدیے بنگلور کا ایک اخبار ہے روز نامہ سال اخبار اخبار ہے آخری صفحے کے اندر میں نے اشتہار ایڈ کیا تھا ہماری پوزیشن سچویشن کیا ہے ہم اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہیں اللہ کو منظور ہوگا اللہ بنائے گا اللہ ہمیں خدمت میں لگانا چاہے گا اللہ لگائے گا قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے مسجد کیوں نہیں بنی شروع کرنا ہمارا کام تھا مکمل کرنا اللہ کا کام ہے شادی کرنا بندے کا کام ہے اولاد دینا کا کام ہے پانی لینا اللہ کا کام ہے ہم کام کرنا ہمارا نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ ہے ہمیں کوئی فکر نہیں کچھ دن پریشانی ضرور ہوئی تھی زمین آسمان کا بوجھ ہمارے سر پر آ چکا تھا نیندیں حرام ہو چکی تھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے صدر دیا اللہ نے اطمینان دیا تو گزشتہ نہیں اس سے پہلے والے اتوار گئے اتوار نہیں اس سے پہلے والے اتوار تاریخ یاد نہیں سالار کے سفے آخر میں ایک ایڈ دیا تھا عنوان تھا الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد جیسے کہ آتا ہے شادی سے پہلے شادی کے بعد کمزوری کی دوا الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد عنوان کا اصل یہ تھا کہ ابھی بنگلور کے اندر یتیم خانہ اہل اسلام کا الیکشن ہوا بڑی بڑی مسجد تارا منڈل سنگین جامع مسجد کا الیکشن ہوا مر رہے تھے لوگ بڑے بڑے انفلوئنس یوز کر رہے تھے منسٹر آج بھی اخبار ادا کر دیں گے سی کے جعفر شریف کا بنیں گے سرپرست بنیں گے ان کی دیکھ بھال کریں گے سنگیت جامع مسجد جو بنگلور کا قدیم ادارہ ہے اس کی ہم دیکھ بھال کریں گے مدرسہ چلائیں گے ایک رسا کچی تھی معلوم ہوتا تھا ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون کا پیالہ پی لے گا اور اس رسا کچی کے اندر آدمی اپنی جان کو دے دے گا ایک مجھے تھپڑ مارنا تھا ان کمیلوں پر کہ عہدوں لالوں کی کتے عہدوں کے لیے مر رہے تھے آؤ اگر تمہیں ہونا چاہیے ہم دیں گے یہاں ایک مسجد تعمیر کرو یہاں صفا تھا ایک فرد نہیں آیا ہم جو ہے اس کا غالباً ڈیڑھ سو ہزار روپے ایک صاحب اپنے دور سے اللہ تعالیٰ نے جدائے خیر تھے اپنے دور سے انہوں نے اس اشتہار کو ایڈ کو شائع کر دیا ارے کم سے کم آپ نے یہ کہا تھا یتیم خانے میں لگنے والے effort دے گا میں اپنے رشتے دار کو بھائی کو سالے کو ساڑو کو کوئی جو ہے خلیرے بھائی کو چچیرے بھائی کو یہاں انفلوئنس چل رہا ہے یتیم خانے میں الیکشن لڑنا یتیموں کی مدد کرنے کے لیے نہیں امریکہ سے انگلینڈ سے رشیا سے سعودی سے یہ یتیموں کی ویڈیو بنا کر ان کی کلپ بنا کر یتیم بچے غریب بچے صبح میں دیکھو کیسا زمین میں کھڑے ہو کر کھانا لے رہی کیسا جو ہے پرانے کپڑے پہن رہی کیسا جو ہے کھانا اگر اس کو خدمت کرنی چاہیے تھی تو آپ پوچھتے انوار یہاں خرچ کرنا پڑتا ہے وہاں فائدہ اٹھانا پڑتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے یہاں کھیتی بونی پڑتی ہے وہاں فصل تیار ہے کھانا پڑتا ہے یہ کھانے کے کتے ہیں کتے یہ دنیا جو ہے تین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں یتیموں کے نام پر بیواؤں کے نام پر مسکینوں کے نام پر ایسے زمانے میں کام جیت جینے کی امید کرے گا جو لمیرہ ہارو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ جمعہ کے اندر حساب فرمایا کہ تم اگر صحیح مانو میں اولیاء دلّہ ہی تم شادی نہیں اللہ نے کہا کہ یہودیوں کو تم کہتے ہو نا کہ پوری دنیا میں ساری دنیا کے لوگ چھوڑ کر ہم اللہ کے ولی ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیاء اللہ الناس اولیا الموت ذرا موت کو تو مانگ کر دیکھو ان کو تم شادی تم جو ہے اگر صحیح مانو میں سچے ہو اپنے جو ہے دعوے کے ظالم اللہ اس کو تباہ کرے برباد کرے اللہ تباہ نہیں دیا انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کو حرمت کو پامال کرنے والے ہماری مساجد کی حرمت کو پامال کرنے والے ہم نہیں کہتے کہ جامعہ ہفتہ کیا کیا کرنا کرنا چاہیے چاہیے تھا تھا نہیں اتنا تو ضرور ہوا کہ اس میں علماء کی رسوائی ہوئی اس میں مدارس کی رسوائی ہوئی اس میں قرآن پڑھنے والوں کی رسوائی ہوئی اس میں شیر خار بچے دودھ پیتے بچے یہ بلک بلک کر مر گئے گڑپ گڑپ کر مر گئے زمانے جاہلیت کے اندر زندہ در غور کرنے والا شاید رسم سے مجبور ہو کر دستور سے مجبور ہو کر کھڈا کھود کر بچے کو ڈالتا بھی ہوگا کئی لوگوں کے بارے میں آتا تھا آنکھوں سے اس کے آنسو چلے جاتے تھے اپنی بچی کو دیکھ کر پران نے کہا وہ عید البود تو سوئی لگ ہے مسلمان کو بیلگام کے فساد میں مارتا ہے کون ہندو مارتا ہے کسے مسلمان کو مارنے والا کافر مرنے والا مسلمان چلو شہید ہے وہاں اتنی بڑی داڑھی والا گولہ چلا رہا ہے لال مسجد کے کنارے پر اتنی بڑی داڑھی والا بارود چلا رہا ہے کہاں لال مسجد کے گنبد پر مارنے والا بھی کلیما ہو مرنے والا بھی کلیما ہو اللہ کو معلوم انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا حشر کیا کرے گا تم بہت کچھ کیا جا سکتا تھا خدا کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ خون کا ڈرامہ کھیلا گیا بچوں کا قتل عام کیا گیا اور طلبا داڑھی والے ان کے ہاتھ ذلت کے ساتھ باندھ کر دہشت گردوں کی طرح لے جا کر دنیا والوں کو امریکہ کے کتوں کو دکھا کر ان کو خوش کیا گیا اس دجال کی عبادت کی گئی یہ ایسے زمانے کے اندر زمانے کے اندر آج ایک حق والا سر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا اپنے آپ کو اہل حق نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو دین کا دائی اور دین کا مبلس نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو نبی کا غلام نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ نہیں کہہ سکتا میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی کے کوئی معنی نہیں اس سے وہ قبر کی زندگی کہ جہاں پر کچھ کیڑے آ بھی جاتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں وہ قبر جہاں تنہائی ہے وہ قبر جہاں مسئلہ ملتی ہیں کم سے کم غیروں کے سامنے ذلت تو نہیں ہوتی غیروں کے سامنے رسوائی تو نہیں ہوتی غیروں کے سامنے سر جھکا کر جو ہے زندگی گزارنے کا موقع تو نہیں ہوتا اسی تعلق سے میڈیا والے یہاں پر آئے تھے لوگوں کا دماغ خراب ہے جو منہ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں دیکھیے بعض چیزیں مجبوری ہوتی ہیں انسان کا بس نہیں چلتا آپ گاڑی جو چلاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی آپ کی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی آپ کی گاڑی کھڈے میں گر گئی آپ کا کیا دخل ہوں یہ کچھ زندگی کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں حادثے ہوتے ہیں ان حادثوں اور ایکسیڈنٹ پر انسان کا نہیں چلتا حضرت علی کرم اللہ نے پوچھا گیا آپ اپنے رب کو کیسے پہچانا حضرت علی نے فرمایا عرب تو رفت الزانی میں نے اپنے رب کو میرے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے پہچانا میں ارادہ کرتا ہوں مجھے معلوم میرے دل کو معلوم میری بیوی کو بولا نہیں میری اولاد کو کہا نہیں لیکن میرے دل اور میرے ارادے کے درمیان کوئی اور طاقت ہے جو میرے ارادے کو توڑ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہے کچھ چیزیں کرواتے ہیں تو یہاں الزام لگایا گیا کہ وہ سنیل اور کبھی نماز پڑھنے آتے تھے یہی سے ان کو تحریک ملی جہاد کی میڈیا والے آئے اور یہ سمجھ کر آئے کہ یہاں ان کو صحیح ترجمانی ملے گی اسے کوئی شان جماعت کے بارے میں آپ ٹکٹ ہرالڈ پیر کا اٹھا کر پڑھیے کہ اس کے اندر کتنی وضاحت ہے کہ اسلامی اسکالر نے جماعت کے بارے میں کہا اس کے چھ نمبر ہیں پوری دنیا میں یہی چھ نمبر چلتے ہیں بعض جگہ مجبوری ہوتی ہے تصویر وہ لے لیتے ہیں اس مسجد کے ممبر ہیں وہ گواہ اور یہاں کے جو مسجد ہیں گواہ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ آپ تصویر نہ لیں لیکن اس نے کہا کہ آپ وہ لینڈ کلب والی جو ہے وہ جو آپ کا جو یہ ہے وہ دکھائیے اب ان کو کرتے کرتے ٹیڑھا کر کے لے لیا جیسے ڈرائیونگ لائسنس مجبوری ہے اگر ہم اسے کہہ کر بچتے حقائق قوم کے سامنے کہاں آتے سچائیاں کہاں آتی آج میڈیا موجودہ زمانے کی ایک وجہ ہے ایک پیغام ہے میڈیا کے بغیر انسان جی نہیں سکتا اب آپ اس سے نادا نہیں میں فوٹو نہیں کھینچاتا میں جو ہے تیرے سے بات نہیں کرتا تو آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے کیسے قوموں میں لگ ہزاروں ہزاروں افراد بنگلور بزر پڑھتے ہیں دکن ہرال پڑھتے ہیں تو اگر ہم اس کو چھپا آپ جو ہے چکن بریانی رکھیں اور تنظیر کا خود صبح میں کیا ہوا پاخانہ رکھیں مل ملا سے کیڑے کا سور جو ہوتا ہے وہ پاخانہ کھاتا ہے وہ میٹھا نہیں کھاتا ارے اللہ کے بندے کیوں پاخانہ کھاتے ہو بھائی اس میں اچھے جو پہلو ہیں آپ کو معلوم کہ مولانا کشمیر کے کتنے خلاف ہیں جب آئی ہے کوئی مجبوری ہوگی کوئی جو ہے عذر رہا ہوگا کوئی بڑا مطلب میں جو ہے کو جانا چاہتا ہوں پاسپورٹ لینے کے لیے گیا پاسپورٹ آفیسر نے کہا تصویر لاؤ نہیں جی شریعت میں آرام تو پیغام سر فوٹو کھچا کر پیپر میں ڈال رہی یہ کون سی مجبوری مسجد کے لیے کلہاڑی مار رہی یہ کون سی مجبوری مسجد کے لیے ریٹ رکھ رہی یہ کون سی مجبوری مسجد ہماری پڑھنے والے نمازی پڑھانے والا امام نمازی چودھری داڑھی مڈا جو ہے وہ جو ہے مسلمان کیا ضرورت ہے وہاں پر میڈیا جی کی تصویر کی جہاں ہمارا بس نہیں چلتا ڈکن ہمارے باپ کا تو نہیں بنگلور ڈیلر ہمارے خسر کا تو نہیں اب پیغام میں ملتا ہے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو یہ بیان پہلے جاتا ہے جانتے ہیں یہاں پہ ڈائریکٹ بیان جاتا ہے پولیس میں کرتا ہے کہ کیا کس قسم کا بیان ہو رہا ہے تو اب ان لوگوں نے غلط تحقیق کہ ہم دہشت پھیلا رہے ہیں تو ہم توڑ کرنا ضروری ہے ہمارے اوپر آئے ہوئے الزام کو ڈیفینس کرنا اور دفاع کرنا اسلامی فریدا ہے میں عورت کو لے کر جا رہا ہوں سفر میں سامنے کی سیٹ میں بیٹھا ہوا کر کے لے کو جا رہا ہے تو میرا فریدا ہے میری ذمہ داری ہے وضاحت کرو یہ کوئی اور رنڈی نہیں بیگم ہے یہ حلال کی جورو ہے یہ حدیث ہے یہ روایت ہے اللہ کے حبیب باغ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے ایک صحابی کٹ کی ہم سے کنارے کی ہم سے دیکھ کر آگے بڑھ گئے اللہ کے حبیب باغ اللہ کی تشریف لائیے کہا کیا بات ہے فرمایا کہ جو تم دیکھ رہے ہو رہے یہ تمہاری ماں ہے یہ میری بیوی ہے رونے لگے سٹ پٹانے لگے اللہ کے حبیب باغ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کوئی خیال کرے گا کہ آپ کسی اور اور لے کر جائیں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے خون جیسے جسم میں دوڑتا ہے شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے یہاں تو کعبے کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھ کر تم سمجھ لو گے کہ میں جو ہے بیوی کو لے کر پھر جب گھر میں جاؤ گے اپنی بیگم کو کہو گے آج ہمارے حضور کسی اور کے ساتھ ثواب کر میں رکھے ہوئے ہوتے لمبے ہاتھ سے دکھا رہے ہیں فوٹو پکڑتے ہوئے فی الحال اس نے جو ہے سرٹیفکیٹ کی طرف کیا اور کیمرے کا رخ ہماری طرف کیا تبھی ہمیں شک ہوا کہ شاید لے رہا ہوتے ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں لے لیا ہے تو اس کو ریورس تو نہیں کر سکتا لیکن ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ جماعت کرنے کی جماعت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں سوچ کر گنیش کی پوجا چھوڑے یہ سوچ کر بت پرستی چھوڑے یہ چھو, چھو, سوچ کر وہ شرک چھوڑے کابی قلعہ دکھائی مدینے کا راستہ بتایا مکے کا راستہ بتایا اس کے چہرے پر داڑھی لانے کی کوشش کی مسجد میں لانے کی کوشش کی یہ پھر خواجہ بہاؤدین رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے پاکستان کے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے اللہ والا اللہ والے یہ عنوان میں اسی میں چل رہا ہے دوستوں سے دوستی کیسے کی جائے دشمنوں سے کیا رویہ اپنایا جائے ان کے بڑے پنجابی و شاعری کے اندر گئے ہیں انہوں نے کہا ہے جو کبا ہوتا ہے نا کبوا حضرت کے کہنے کا مطلب یہ سے دوستی نہ کرو کبینے جو ہوتے ہیں نا ان کو کبھی نہ پتی آنا یہ کب عزت کا بھانڈا پھوڑ دیں گے کب پوسٹ مارٹم کر دیں گے کب دلیل کر دیں گے کب رسوا کر دیں گے وہ اپنے اب سنا ہوگا کہ صاحب نے جو ہے شیروانی بھی اپنے دوست پولیس پکڑ لی کون برقع پہن کو جاتی اس کی یا چائے بننے والی ہے توحید کی اگر وہ لوگ پیران پیر کو نفا نقصان کا مالک مانتے ہیں کوئی خواجہ پیر کو نفا نقصان کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے چودھریوں کو دنیا کے گنڈوں کو دنیا کے کتوں کو پولیس کے ایجنٹوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں بنگلور کے اندر ایک جلسہ ہونے والا تھا جلسے کی اجازت پوری مل چکی تھی لیکن نام دیہات گنڈے بدین علماء کے دشمن دین کے دشمن میں اجازت مل چکی تھی راستے ہموار ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے جھوٹے خدا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا خواجہ اجمیری کو مانے تو وہ مشرق خواجہ جو ہے نظام الدین کو مانے دیکھا ہوگا ستر سال سے دیکھا ہوگا کوئی سو سال کا بوڑھا سو سال لیکن یہ دھرتی جس وقت سے اللہ نے بنایا اس وقت سے یہ زمین گواہ ہے یہ زمین کو پوچھو کیسے کیسے ایار آ گئے کیسے کیسے مکار آ گئے کیسے کیسے ایاش آ گئے کیسے کیسے بانگ والے آ گئے کیسے کیسی دولت والے آ گئے کیسے کیسے شہیدشاہ آ گئے کیسے کیسے بادشاہ آ گئے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اس زمین نے کس کے ساتھ وفاداری کی کا ساتھ دیا ہے میں نے بتایا کہ قوم آج اسے گرم آج بھی کہتے ہیں بسمود الدین جاب السفر بلوار و فراؤن دل اوتاب سورہ فجر میں اللہ نے اس قوم کی طاقت کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑ کے بڑے بڑے پنڈوں کو یہ اٹھا لیا کرتے تھے سینکڑوں سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی یہ بڑے بڑے قد والے یہ بڑی بڑی طاقت والے اتنی طاقت اتنی قوت کے پہاڑوں کو تراش کر ہم جو ہے کسی زمین سے پچاس گرام سونا نکلتا ہو وہ شداد کے دربار میں پہنچا دیا جائے تو شداد اس سارے سونے کو گلا کر چاندی کو گلا کر ایک انچ چاندی کی اور ایک انچ سونے کی اور بیچ کے اندر یا کو مسالہ بنا کر اس میں جو ہے باؤنڈری بنائی صبح میں سات بجے ساڑھے چھ بجے جب سورج نکلتا آدمی اس دیوار کو دیکھ نہیں پاتا تھا وہ چکا کرنے والی روشنی اور پھر اس کے بعد اس نے اندر نہریں بنائی ایک نہر que tú crees محنت ہے ایک پری ہے ایک سے ایک بھور ہے ایک سے ایک غلام ہے یہ کہہ کر ان کو تانے مارتا رونے پر مجبور کرتا وہ جو ہے صبر کر کے خاموش رہ جاتے ملک الموت سے پوچھا گیا ملک الموت تم نے کسی کی روح بند کرتے ہوئے کبھی تم نے رحم کھایا ترس کھایا ملک الموت نے کہا کہ دو موقع تھے ایک موقع تو وہ تھا کہ جب خبر آ گیا تھا کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگی تھی ایک ماں بچے کو جنم دے وہاں جنگلی درندے تھے اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ ماں کی روح کو کم کر لینا میرا دل بڑا تڑپا تھا بلکا تھا کہ اللہ بھی کیسا رحم کرنے والا نہیں ہے بچے کو جنگل کے درندوں کے حوالے کر کر یہ جو ہے ماں کی روح کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو چیتے کا دودھ پلایا اللہ نے اس بچے کو جنگل کے ماحول میں رکھا اللہ نے اسے کوئی بیماری نہیں دی اللہ نے اسے سر کا درد پیٹ کا درد نہیں دیا اللہ نے اسے صحت اور سلامتی دی اللہ نے اسے ملک کا بادشاہ بنایا اور جب بنا تو یہی بچہ آگے بڑھ چل کر شداد بنا اور شداد بنا جنت تیار ہو گئی جنت میں ایک قدم شداد کا پڑنے والا تھا بال گارڈ پیچھے تھے قوم قبیلے کے لوگ پیچھے تھے اللہ نے آسمان کے اندر ایک بادل کو کڑکڑایا پوچھا لوگوں نے جہاں بنا یہ بادل کیسا ہے اور یہ جو ہے چمک اور یہ کڑک کیسی ہے تو اس نے کہا اصل یہ ہے کہ ہماری جنت کے لیے چمکنے کے لیے آسمان کے اندر بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہے چنانچہ بجلی کڑ گئی اور وہ بجلی آ کر جو پڑی ایک قدم شداب کا جنت میں قدم باہر میں اور ساری بہت بلی میں دیر ہو گئی اور جن لوگوں کو دیکھ کر یہ چڑھاتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بچا لیا پھر اس کے بعد وہ شداب کی جنت بننے سے پہلے بگڑ گئی آباد ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنت کے وجود کو ختم کر دیا کس کا مال کس کی دولت کس کی عمارت کس کا اپارٹمنٹ کس کی تجارت کس کا کاروبار شداد کی اتنی حسین جنت شاید دنیا میں کوئی ایسا قیمتی محل نہیں بنایا اللہ نے اسے نہیں چھوڑا اللہ ہمیں کہاں چھوڑے گا ہمارے اپارٹمنٹ میں ایسا ہے اوپر کسی اور کا مکان ہے نیچے کسی اور کا مکان ہے نیچے میخ مارو نیچے والے کہتے ہیں یہ زمین ہماری یہ جو ہے چھت ہماری ہے اوپر میخ مارو وہ کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے ہم جو اٹکے ہوئے ہیں زمین پر کسی کے آسمان پر اٹک کر اتنا غرور اور اتنا جس نے اپنی جنت بنائی وہ جنت اسے ساتھ نہ دے سکی یہ مال یہ دولت یہ غیروں کی پوجا یہ غیروں کا طواف کرنا یہ غیروں کو چاپلوس کرنا اللہ کی قسم میرے بھائی کچھ نہیں آتا اللہ کے لیے ہو جاؤ میں نے یہ ساری جو تبھی باندھی ہماری پریشانیاں ہم پریشانیاں ہی گنا رہ گئے آخر اس پریشانی کا حل کیا ہے نے کہا کہ